طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے ایک جاہل دیہاتی سے کہا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممن قضا نہ بہو سے متعلق پوچھے کہ اس سے مراد کیا ہے وہ لوگ خود آپ سے یہ سوال پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے وہ آپ کا ادب و احترام کرتے تھے اور آپ سے ڈرتے بھی تھے آرابی نے آپ سے پوچھا مگر آپ نے اعراض کیا اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر اس کی طرف توجہ نہ دی اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر بے رخی برتی پھر میں مسجد کے دروازے سے نمودار ہوا اور اندر آیا میں سبز کپڑے پہنے ہوئے تھا جب آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے فرمایا ممن قضا ناہ بہو سے متعلق پوچھنے والا شخص کہاں ہے آرابی نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص طلحہ انہی لوگوں میں سے ہے جنہوں نے اپنے کام اور ذمہ داریاں پوری کر دی ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار دو سو تین یہ حدیث حسن صحیح ہے